رفیق اعلی کی جانب الوداعی آثار جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات احوال و ظروف اور گفتار و کردار سے ایسی علامات نمودار ہونا شروع ہوئیں جن سے معلوم ہوتا تھا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو الوداع کہنے والے ہیں مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان تا سجری میں بیس دن اعتکاف فرمایا جبکہ ہمیشہ دس دن ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سال دو مرتبہ قرآن کا طور کرایا جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع میں فرمایا مجھے معلوم نہیں شاید میں اس سال کے بعد اپنے اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں جمرہ یقبا کے پاس فرمایا مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہ کر سکوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے وسط میں سورہ نصر نازل ہوئی اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت آن پہنچا ہے اور یہ موت کی اطلاع ہے اوائل سفر گیارہ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن عہد میں تشریف لے گئے اور شہدہ کے لیے اس طرح دعا فرمائی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں پھر واپس آ کر ممبر پر کا شوئے اور فرمایا میں تمہارا میر کارواں ہوں اور تم پر گواہ ہوں بخدا میں اس وقت اپنا حوض یعنی حوض کوثر دیکھ رہا ہوں مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بات شرک کرو گے بلکہ اندیشہ اس کا ہے کہ دنیا طلبی میں باہم مقابلہ کرو گے ایک روز نصف رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعائی مغفرت کی فرمایا اے قبر والو تم پر سلام لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو فتنے تاریخ رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہی ہیں اور بعد والا پہلے والے سے زیادہ برا ہے اس کے بعد یہ کہہ کر اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے عاملنے والے ہیں مرض کا آغاز انتی سفر گیارہ ہجری روز تو شمبہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقی تشریف لے گئے واپسی پر راستے ہی میں درد سر شروع ہو گیا اور حرارت اتنی تیز ہو گئی سر پر بندھی ہوئی پٹی کے اوپر سے محسوس کی جانے لگی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الموت کا آغاز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں گیارہ دن نماز پڑھائی مرض کی کل مدت تیرہ یا چودہ دن تھی آخری ہفتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوچل ہوتی جا رہی تھی اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا میں کل کہاں رہوں گا اس سوال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصود تھا ازواج متحرات اسے سمجھ گئیں چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں منتقل ہو گئے منتقل ہوتے ہوئے حضرت فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں چل رہے تھے سر پر پٹی بندھی تھی اور پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے اس کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ وہیں گزارا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ معوضات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتی رہتی تھیں اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھیں وفات سے پانچ دن پہلے وفات سے پانچ دن پہلے روز چہار شمدہ یعنی بدھ کو جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی جس کی وجہ سے تکلیف بھی بڑھ گئی اور غشی تاری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر مختلف کونوں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر وسیعت کر سکوں اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی منبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا صحابہ کرام گردا گرد جمع تھے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لانت کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا ایک روایت میں ہے یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم لوگ میری قبر کو بتنا بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا اور فرمایا میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے وہ بدلہ لے لے اور کسی کی بے آبرو کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے وہ بدلہ لے لے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے شہر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور دعوت وغیرہ سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائیں ایک شخص نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ میرے تین درہم باقی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا انہیں ادا کر دو اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں لہٰذا ان کے نیک و کار سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے لہٰذا تمہارا جو آدمی کسی نفع اور نقصان پہنچانے والے کام کا ولی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر کرے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک تمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بات سن کر ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اس پر ہمیں تعجب ہوا لوگوں نے کہا اس پٹھے کو دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک تمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے اور یہ بٹھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر اپنی رفاقت اور مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابو بکر ہیں اور اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت کا تعلق ہے مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے بلکہ اسے لازمن بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے چار دن پہلے وفات سے چار دن پہلے جمعرات کو جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دو چار تھے فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے بس اللہ کی یہ کتاب تمہارے لیے کافی ہے اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں اور کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں کی وصیت فرمائی ایک اس بات کی وسیعت کہ یہود و نصارہ اور مشرقین کو جزیرت العرب سے نکال دینا دوسری اس بات کی وصیت کی کہ وفود کو اسی طرح نوازش کرنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت تھی یا لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی وفات کے چار دن پہلے یعنی جمعہ رات تک تمام نمازیں خود ہی پڑھایا کرتے تھے اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھائی اور اس میں سورہ والمرسلات عرفہ پڑھی لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی طاقت نہ رہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو ہم نے ایسا ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد اٹھنا چاہا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری ہو گئی پھر افاقہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں اس کے بعد دوبارہ اور پھر سہبارہ وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا پھر اٹھنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی تاری ہو گئی بلاخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کہلوا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان ایام میں نماز پڑھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد سترہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین یا چار بار مراجعہ فرمایا کہ امامت کا کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بجائے کسی اور کو سونپ دیں ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدشگون نہ ہو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار انکار فرما دیا اور فرمایا تم سب یوسف والیاں ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں ایک دن یا دو دن پہلے ہفتہ یا اتوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی چنانچہ دو آدمیوں کے درمیان چل کر سہر کی نماز کے لیے تشریف لائے اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بٹھا دو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بائیں بٹھا دیا گیا اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی اقتداء کر رہے تھے اور صحابہ کرام کو تکبیر سنا رہے تھے ایک دن پہلے وفات سے ایک دن پہلے بروز اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرما دیا پاس میں سات دینار تھے انہیں صدقہ کر دیا اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبا فرما دیے رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زراع ایک یہودی کے پاس تیس آ کوئی پچہتر کلو جو کہ عوض رہن رکھی ہوئی تھی حیات مبارکہ کا آخری دن حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو شمدہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور صحابہ کرام پر جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی پھر تبسم فرمایا ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی ایڑ کے بل پیچھے ہٹے کے صف میں جا ملیں انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج پرسی کے لیے نماز توڑ دیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ان سے کچھ سرگوشی کی وہ رونے لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر بلایا اور کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے اس لیے میں روئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی اس پر میں ہنسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ رضی اللہ عنہ ساری خواتین عالم کی سیدہ یعنی سردار ہیں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دو چار تھے اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بے ساختہ پکار اٹھیں با ابا ہائے ابا جان کی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو بلا کر جمع اور ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی ازواج متحرات کو بلایا اور انہیں واض و نصیحت کی ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر میں کھلایا گیا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے اے عائشہ خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگے جان کٹی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی وسیعت فرمائی فرمایا الصلاة الصلاة وما ملکت ایمانوکم نماز نماز اور تمہارے زیر تست یعنی لونڈی غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے نزا رواں پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے اوپر ٹیک لگوا دی ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا ہوا یہ کہ عبد الرحمن بن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے ان کے ہاتھ میں مسواک تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں میں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں میں نے مسواک لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑی محسوس ہوئی میں نے کہا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نرم کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے کہا ہاں میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کٹورے میں پانی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں موت کے لیے سختیاں ہیں مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا انگلی اٹھائی نکاح چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر اور مجھے رفیق اعلی میں پہنچا دے اے اللہ رفیق اعلی اعلیٰ آخری فقرہ تین بار دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلی سے جالا حق ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ واقعہ بارہ ربیع الاول گیارہ ہجری یوم دوشم کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تریسٹھ سال چار دن ہو چکی تھی غم ہائی بے کراں اس حادثے دل فگار کی خبر فوراً پھیل گئی اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا آفاق و اطراف تاریخ ہو گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا اور جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس سے زیادہ کبھی اور تاریخ دن بھی نہیں دیکھا کبھی نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرد غم سے فرمایا ہائے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبائک کہا ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے ہائے ابا جان ہم جبریل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا موقف وفات کی خبر سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش جاتے رہے انہوں نے کھڑے ہو کر کہنا شروع کیا کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جس طرح موسیٰ بن عمران علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے چالیس رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر واپس آ گئے تھے حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرور پلٹ کر آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالیں گے جو سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا موقف ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سخ میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے پھر لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری تار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دو موت جمع نہیں کرے گا جو موت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اس وقت بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا عمر بیٹھ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا ادھر صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو گئے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اما بعد تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی نہیں مرے گا اللہ کا ارشاد ہے محمد نہیں ہے مگر رسول ہی ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑ کے بل پلٹ جاؤ گے اور جو شخص اپنی ایڑ کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ان عنقریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو چوالیس صحابہ کرام کو جو اب تک فرت غم سے حیران و ششتر تھے انہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحلت فرما چکے ہیں چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی کی تلاوت کر رہا ہوتا حضرت سعید رضی اللہ عنہ بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کی یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا انتہائی متحیر اور دہشت زدہ ہو کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے تجہیز و تکفین اور تدفین ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے معاملے میں اختلاف پڑ گیا ثقیفہ بنی سائدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا مجادلہ و گفتگو ہوئی تردید و تنقید ہوئی اور بالاخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہو گیا اس کام میں تو شمبا کا باقی ماندہ دن گزر گیا اور رات آ گئی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے بجائے اس دوسرے کام میں مشغول رہے پھر رات گزری اور منگل کی صبح ہوئی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ایک دھاری تار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عباس حضرت علی حضرت عباس کے تو صاحبزادگان فضل اور قشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران حضرت اسامہ بن زید اور اوس بن خولی رضی اللہ عنہم اجمعین حضرت عباس فضل اور قشم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کروٹ بدل رہے تھے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ اور شکران رضی اللہ عنہ پانی بہا رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا ان میں کرتا اور پگڑی نہ تھی بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی رائے مختلف تھیں لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں فوت ہوا اس فیصلے کے بعد حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی اور اسی کے نیچے قبر کھو دی قبر لہد والی یعنی بغلی کھو دی گئی تھی اس کے بعد باری باری دس دس صحابہ کرام نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر نماز جنازہ پڑھی کوئی امام نہ تھا سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانے وعدہ یعنی بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی پھر مہاجرین نے پھر انصار نے پھر مردوں کے بعد عورتوں نے اور ان کے بعد بچوں نے نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا اور چہار شمدہ یعنی بدھ کی رات آ گئی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی خانہ نبوت ہجرت سے قبل مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر مشتمل تھا شادی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور حضرت رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھیں اور ان کے جیتے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں حضرت ابراہیم کے سوا تمام صحابزاتے اور صاحبزادیاں انہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بطن سے تھیں صاحبزادگان میں سے تو کوئی زندہ نہ بچا البتہ صاحبزادیاں حیات رہیں ان کے نام یہ ہیں زینب رضی اللہ عنہ رقیہ رضی اللہ عنہ ام کلسوم کلثوم رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ زینب رضی اللہ عنہ کی شادی حجرت سے پہلے ان کے خالہ زاد بھائی حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ عنہ بن ربی سے ہوئی رقیہ رضی اللہ اور ام رضی اللہ عنہ کی شادی یکے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی جنگ بدر اور جنگ عہد کے درمیانی عرصے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور ان کے بطن سے حسن حسین زینب اور ام نے کلسوم رضی اللہ عنہم اجمعین پیدا ہوئیں معلوم رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بالمقابل یہ امتیازی خصوصیت حاصل تھی کہ آپ مختلف اغراض کے پیش نظر چار سے زیادہ شادیاں کر سکتے تھے چنانچہ جن عورتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد فرمایا ان کی تعداد گیارہ تھی جن میں سے نو عورتیں آپ کی رحلت کے وقت حیات تھیں اور دو عورتیں آپ کی زندگی ہی میں وفات پا چکی تھیں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہما ان کے علاوہ مزید دو عورتیں ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے عقد ہوا تھا یا نہیں لیکن اس پر اتفاق ہے کہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت نہیں کیا گیا ذیل میں ہم ان ازواج متحرات کے نام اور ان کے مختصر حالات ترتیب وار پیش کر رہے ہیں ایک حضرت سودہ رضی اللہ عنہ بنت زمع ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے چند دن بعد نبوت کے دسویں سال ماہ شوال میں شادی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت سودا رضی اللہ عنہ اپنے چچیرے بھائی سکران بن عمر کے عقد میں تھیں اور وہ انتقال کر کے انہیں بیوہ چھوڑ گئے تھے دو حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے گیارہویں پرس ماہ شوال میں شادی کی یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کے ایک سال بعد اور ہجرت سے دو برس پانچ ماہ پہلے اس وقت ان کی عمر چھ برس تھی پھر ہجرت کے سات ماہ بعد شوال ایک ہجری میں انہیں رخصت کیا گیا اس وقت ان کی عمر نو برس تھی اور وہ باقرہ تھیں ان کے علاوہ کسی اور باقرہ عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ کی سب سے محبوب بیوی تھیں اور امت کی عورتوں میں علی الاطلاق سب سے زیادہ فقی اور صاحب علم تھیں تین حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پہلے شوہر خنیس بن حضافہ سہمی رضی اللہ عنہ تھے جو بدر اور عہد کے درمیانی عرصے میں رحلت کر گئے اور وہ بیوہ ہو گئیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی شادی کا یہ واقعہ تین ہجری کا ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت خزیمہ یہ قبیلہ بنو ہلال بن عامر بن سعسعا سے تعلق رکھتی تھیں مسکینوں پر رحم و مروت اور رقت و رافت کے سبب ان کا لقب ام المساکین پڑ گیا تھا یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن چہش کے عقد میں تھیں وہ جنگ عہد میں شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ہجری میں ان سے شادی کر لی مگر صرف آٹھ ماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہ کر وفات پا گئیں پانچ ام سلمہ ہند بنت ابی امیہ رضی اللہ عنہما یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں جماعتی الاخرہ چار ہجری میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا تو ان کے بعد شوال چار ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی چھ زینب بن جہش بن ریاب رضی اللہ عنہ یہ قبیلہ بنو اسد بن خزیمہ سے تعلق رکھتی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی صاحبزادی تھیں ان کی شادی پہلے حضرت زید بن حارسہ سے ہوئی تھی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا سمجھا جاتا تھا لیکن حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نباہ نہ ہو سکا اور انہوں نے طلاق دے دی خاتمہ عدت کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دے دیا سورہ الاحزاب آیت نمبر سینتیس انہی کے تعلق سے سورہ احزاب کی مزید کئی آیات نازل ہوئیں جن میں متنبع یعنی لے پالک کے قضیے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا گیا تفصیل آگے آ رہی ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی زی قدا پانچ ہجری میں یا اس سے کچھ عرصہ پہلے ہوئی سات جویریہ بنت حارس رضی اللہ عنہ ان کے والد قبیلہ خزا کی شاخ بنی المستلق کے سردار تھے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بنو المستلق کے قیدیوں میں لائی گئی تھیں اور حضرت ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ کے حصے میں پڑی تھیں انہوں نے حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے مقاتبت کر لی یعنی ایک مقررہ رقم کے عوض آزاد کر دینے کا معاملہ طے کر لیا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے مقررہ رقم ادا فرما دی اور ان سے شادی کر لی یہ شابان پانچ ہجری یا چھ ہجری کا واقعہ ہے آٹھ امن حبیبہ پارملہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ یہ عبید اللہ بن چہش کے عقد میں تھیں اور اس کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ بھی گئی تھیں لیکن عبید اللہ نے وہاں جانے کے بعد مرتد ہو کر عیسائی مذہب قبول کر لیا اور پھر وہیں انتقال کر گیا لیکن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اپنے دین اور اپنی ہجرت پر قائم رہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم سات ہجری میں عمر بن امیہ زمری کو اپنا خط دے کر نجاشی کے پاس بھیجا تو نجاشی کو یہ پیغام بھی دیا کہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح کر دے اس نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی منظوری کے بعد ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کر دیا اور شرحبی رضی اللہ عنہ بن حسنہ کے ساتھ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا نو حضرت صفیہ بنت حیائی بن اختب رضی اللہ عنہ یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور خیبر میں قید کی گئیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرما لیا اور آزاد کر کے شادی کر لی یہ فتح خیبر سات ہجری کے بعد کا واقعہ ہے دس حضرت میمونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ یہ ام الفضل بابا بنت حارس رضی اللہ عنہ کی بہن تھیں ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذیقا سات ہجری میں عمرہ قضاء سے فارغ ہونے اور صحیح قول کے مطابق احرام سے حلال ہونے کے بعد شادی کی یہ گیارہ بیویاں ہوئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد نکاح میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت میں رہیں ان میں سے دو بیویاں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ ام المساکین کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہوئی اور نو بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حیات رہیں ان کے علاوہ دو اور خواتین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رخصت نہیں کی گئیں ان میں سے ایک قبیلہ بنو کلاب سے تعلق رکھتی تھیں اور ایک قبیلہ کندہ سے یہی قبیلہ کندہ والی خاتون جونیا کی نسبت سے معروف ہیں ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقد ہوا تھا یا نہیں اور ان کا نام و نصب کیا تھا اس بارے میں اہل سیر کے درمیان بڑے اختلافات ہیں جن کی تفصیل کی ہم کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے جہاں تک لونڈیوں کا معاملہ ہے تو مشہور یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لونڈیوں کو اپنے پاس رکھا ایک ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ کو جنہیں مقوقس فرما روائی مصر نے بطور ہدیہ بھیجا تھا ان کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ابراہیم پیدا ہوئے جو پچپن ہی میں اٹھائیس یا انتیس شوال دس ہجری بمطابق ستائیس جنوری چھ سو بتیس عیسوی کو مدینہ کے اندر انتقال کر گئے دوسری لونڈی ریحانہ رضی اللہ عنہ بنت زید تھیں جو یہود کے قبیلہ بنی نظیر یا بنی قریضہ سے تعلق رکھتی تھیں یہ بنو قریضہ کے قیدیوں میں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے لیے منتخب فرمایا تھا اور وہ آپ کی لونڈی تھیں ان کے بارے میں بعض محققین کا خیال ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت لونڈی نہیں رکھا تھا بلکہ آزاد کر کے شادی کر لی تھی لیکن ابن قیم کی نظر میں پہلا قول راچے ہے ابو عبیدہ نے ان دو لونڈیوں کے علاوہ مزید دو لونڈیوں کا ذکر کیا ہے جس میں سے ایک کا نام جمیلہ رضی اللہ عنہ بتایا جاتا ہے جو کسی جنگ میں گرفتار ہو کر آئی تھیں اور دوسری کوئی اور لونڈی تھیں جنہیں حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت جہش نے آپ کو حباہ کیا تھا یہاں ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ایک پہلو پر ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کے نہایت پر قوت اور عمدہ ایام یعنی تقریباً تیئیس پر صرف ایک بیوی پر اکتفا کرتے ہوئے گزار دیے اور وہ بھی ایسی بیوی جو تقریباً بڑھیا تھی یعنی پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ پر اور پھر حضرت سودا رضی اللہ عنہ پر تو کیا یہ تصور کسی بھی درجے میں معقول ہو سکتا ہے کہ اس طرح اتنا عرصہ گزار دینے کے بعد جب آپ بڑھاپے کی تحلیز پر پہنچ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یکا یک جنسی قوت اس قدر بڑھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پے پی پے نوشادیاں کرنی پڑیں جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ان دونوں حصوں پر نظر ڈالنے کے بعد کوئی بھی ہوش مند آدمی اس تصور کو معقول تسلیم نہیں کر سکتا حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بہت ساری شادیاں کچھ دوسرے ہی اغراض و مقاصد کے تحت کی تھیں جو عام شادیوں کے مقدرہ مقصد سے بہت ہی زیادہ عظیم القدر اور جلیل المرتبہ تھے اس کی توضیع یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہما سے شادی کر کے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ رشتہ مساہرت قائم کیا اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پیدر پے اپنی دو صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی شادی کر کے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کر کے جو رشتہ ہائے مساہرت قائم کیے ان کا مقصود یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چاروں بزرگوں سے اپنے تعلقات نہایت پختہ کر لیں کیونکہ یہ چاروں بزرگ پیچیدہ ترین مراحل میں اسلام کے لیے فداکاری و جاں سپاری کا جو امتیازی وصف رکھتے تھے وہ معروف ہے رب کا دستور تھا کہ وہ رشتہ مظاہرات کا بڑا احترام کرتے تھے ان کے نزدیک دامادی کا رشتہ مختلف قبائل کے درمیان قربت کا ایک اہم باب تھا اور داماد سے جنگ لڑنا اور مہازارائی کرنا بڑے شرم اور آر کی بات تھی اس دستور کو سامنے رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند شادیاں اس مقصد سے کیں کہ مختلف افراد اور قبائل کی اسلام دشمنی کا زور توڑ دیں اور ان کے بغض و نفرت کی چنگاری بجھا دیں چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ قبیلہ بنی مخزوم سے تعلق رکھتی تھیں جو ابو جہل اور خالد بن ولید کا قبیلہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو خالد بن ولید میں وہ سختی نہ رہی جس کا مظاہرہ وہ عہد میں کر چکے تھے بلکہ تھوڑے ہی عرصے بعد انہوں نے اپنی مرضی خوشی اور خواہش سے اسلام قبول کر لیا اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی تو پھر ابو سفیان آپ کے مد مقابل نہ آیا اور جب حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ آپ کی زوجیت میں آ گئیں تو قبیلہ بنی المستلق اور قبیلہ بنی نذیر نے محاذہ چھوڑ دی حضور کے عقد میں ان دونوں بیویوں کے آنے کے بعد تاریخ میں ان کے قبیلوں کی کسی شورش اور جنگی تگ و دو کا سراغ نہیں ملتا بلکہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ تو اپنی قوم کے لیے ساری عورتوں سے زیادہ بابرکت ثابت ہوئیں کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی تو صحابہ کرام نے ان کے ایک سو گھرانوں کو جو قید میں تھے آزاد کر دیا اور کہا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی ہیں ان کے دلوں پر اس احسان کا جو زبردست اثر ہوا ہوگا وہ ظاہر ہے ان سب سے بڑی اور عظیم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مہذب قوم کو تربیت دینے اس کا تذکیہ نفس کرنے اور تہذیب و تمدن سکھانے پر معمور تھے جو تہذیب و ثقافت سے تمدن کے لوازمات کی پابندی سے اور معاشرے کی تشکیل و تعمیر میں حصہ لینے کی ذمہ داریوں سے بالکل آشنا تھی اور اسلامی معاشرے کی تشکیل جن اصولوں کی بنیاد پر کرنی تھی ان میں مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی گنجائش نہ تھی لہٰذا عدم اختلاط کے اس اصول کی پابندی کرتے ہوئے عورتوں کی براہ راست تربیت نہیں کی جا سکتی تھی حالانکہ ان کی تعلیم و تربیت کی ضرورت مردوں سے کچھ کم اہم اور ضروری نہ تھی بلکہ کچھ زیادہ ہی ضروری تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف یہی ایک سبیل رہ گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف عمر اور لیاقت کی اتنی عورتوں کو منتخب فرما لیں جو اس مقصد کے لیے کافی ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تعلیم و تربیت دے دیں ان کا تزکیائی نفس فرما دیں انہیں احکام شریعت سکھلا دیں اور اسلامی تہذیب و ثقافت سے اس طرح آراستہ کر دیں کہ وہ دیہاتی اور شہری بوڑھی اور جوان ہر طرح کی عورتوں کی تربیت کر سکیں اور انہیں مسائل شریعت سکھا سکیں اور اس طرح عورتوں میں تبلیغ کی مہم کے لیے کافی ہو سکیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی حالات کو امت تک پہنچانے کا صحرا زیادہ تر ان امہات المؤمنین ہی کے سر ہے ان میں بھی بالخصوص وہ امہات المؤمنین جنہوں نے طویل عمر پائی مثال کے طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال خوب خوب روایت کیے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ایک ایسی جاہلی رسم توڑنے کے لیے بھی عمل میں آیا تھا جو عرب معاشرے میں پشتہا پشت سے چلی آ رہی تھی اور بڑی پختہ ہو چکی تھی یہ رسم تھی کسی کو مستبنا بنانے کی مستبنا کو جاہلی دور میں وہی حقوق اور حرمتیں حاصل تھیں جو حقیقی بیٹے کو ہوا کرتی ہیں پھر یہ دستور اور اصول عرب معاشرے میں اس قدر جڑ پکڑ چکا تھا کہ اس کا مٹانا آسان نہ تھا لیکن یہ اصول ان بنیادوں اور اصولوں سے نہایت سختی کے ساتھ ٹکراتا تھا جنہیں اسلام نے نکاح طلاق میراث اور دوسرے معاملات میں مقرر فرمایا تھا اس کے علاوہ جاہلیت کا یہ اصول اپنے دامن میں بہت سے ایسے مفاسد اور فواہش بھی لیے ہوئے تھا جن سے معاشرے کو پاک کرنا اسلام کے اولین مقاصد میں سے تھا لہٰذا اس جاہلی اصول کو توڑنے کے لیے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ بنت چہش سے فرما دی حضرت زینب رضی اللہ عنہ پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے عقد میں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستبنا یعنی منہ بولے بیٹے تھے مگر دونوں میں نپاہ مشکل ہو گیا اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا یہ وہ وقت تھا جب تمام کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آ رہا تھے اور جنگ خندق کے لیے جمع ہونے کی تیاری کر رہے تھے ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے متبنا بنانے کی رسم کے خاتمے کے اشارات مل چکے تھے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ اگر انہی حالات میں حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے طلاق دے دی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب سے شادی کرنی پڑی تو منافقین مشرقین اور یہود بات کا بتنگڑ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سخت پروپاگینڈا کریں گے اور سادہ لوح مسلمانوں کو طرح طرح کے وسوسوں میں مبتلا کر کے ان پر برے اثرات ڈالیں گے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی کہ حضرت زیاد رضی اللہ عنہ طلاق نہ دیں تاکہ اس کی سرے سے نوبت ہی نہ آئے لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت آمیز تنبیہ کی چنانچہ ارشاد ہوا اور جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے جس پر اللہ نے انعام کیا ہے اور آپ نے انعام کیا ہے یعنی حضرت زیاد سے کہ تم اپنے اوپر اپنی بیوی کو روک رکھو اور اللہ سے ڈرو اور آپ اپنے نفس میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ زیادہ مستحق تھا کہ آپ اس سے ڈرتے سورہ الاحزاب آیت نمبر سینتیس بالآخر حضرت زیاد رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے ہی دی پھر ان کی عدت گزر گئی تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا فیصلہ نازل ہوا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نکاح لازم کر دیا تھا اور کوئی اختیار اور گنجائش نہیں چھوڑی تھی اس سلسلے میں نازل ہونے والی آیت کریمہ یہ ہے جب زید نے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لی تو ہم نے اس کی شادی آپ سے کر دی تاکہ مومنین پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں پر کوئی حرچ نہ رہ جائے جبکہ وہ منہ بولے بیٹے ان سے اپنی حاجت پوری کر لیں سورہ الاحزاب آیت نمبر سینتیس اس کا مقصد یہ تھا کہ منہ بولے بیٹوں سے متعلق چاہلی اصول عملن بھی توڑ دیا جائے جس طرح اس سے پہلے اس ارشاد کے ذریعے قولن توڑا جا چکا تھا ادعوہم ہوملی ہوا اقسط عند اللہ یعنی انہیں ان کے باپ کی نسبت سے پکارو یہی اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر پانچ كان محمد من رجالكم ولكن رسول اللّہ وخاتم خاطم النبیین یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے سورہ الاحزاب آیت نمبر چالیس اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جب معاشرے میں کوئی رواج اچھی طرح جڑ پکڑ لیتا ہے تو محض بات کے ذریعے اسے مٹانا یا اس میں تبدیلی لانا بیشتر اوقات ممکن نہیں ہوا کرتا بلکہ جو شخص اس کے خاتمے یا تبدیلی کا دائی ہو اس کا عملی نمونہ موجود رہنا بھی ضروری ہو جاتا ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی طرف سے جس حرکت کا ظہور ہوا اس سے اس حقیقت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے اس موقع پر کہاں تو مسلمانوں کی فداکاری کا یہ عالم تھا کہ جب عروہ رضی اللہ عنہ بن مسعود سقفی نے انہیں دیکھا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور کھنکار بھی ان میں سے کسی نہ کسی صحابی کے ہاتھی میں پڑ رہا ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو سے گرنے والا پانی لینے کے لیے اس طرح ٹوٹے پڑ رہے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے آپس میں الجھ پڑیں گے جی ہاں یہ وہی صحابہ کرام تھے جو درخت کے نیچے موت یا عدم فرار پر بیعت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جا رہے تھے اور یہ وہی صحابہ کرام تھے جن میں ابو بکر و عمر جیسے جان ساران رسول بھی تھے لیکن انہی صحابہ کرام کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنا اپنی انتہائی سعادت و کامیابی سمجھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کا معاہدہ کر لینے کے بعد حکم دیا کہ اٹھ کر اپنی حدی یعنی قربانی کے جانور زبا کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجا آوری کے لیے کوئی ٹس سے مس نہ ہوا یہاں تک کہ آپ قد کو اضطراب سے دو چار ہو گئے لیکن جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تو ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی پیروی کے لیے دوڑ پڑا اور تمام صحابہ نے لپک لپک کر اپنے جانور ذبح کر دیے اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کسی پختہ رواج کو مٹانے کے لیے قول اور عمل کے اثرات میں کتنا زیادہ فرق ہے اس لیے متبنا کا جاہلی اصول عملی طور پر توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زیاد کی مطلقہ سے کرایا گیا اس نکاح کا عمل میں آنا تھا کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت وسیع پیمانے پر جھوٹا پروپیگینڈا شروع کر دیا اور طرح طرح کے وسوسے اور افواہیں پھیلائیں جس کے کچھ نہ کچھ اثرات سادہ لوہ مسلمانوں پر بھی پڑے اس پروپیگینڈے کو تقویت پہنچانے کے لیے ایک شرعی پہلو بھی منافقین کے ہاتھ آ گیا تھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ آپ کی پانچویں بیوی تھیں جبکہ مسلمان پیک وقت چار بیویوں سے زیادہ کی حلت جانتے ہی نہ تھے ان سب کے علاوہ پروپیگنڈے کی اصل جان یہ تھی کہ حضرت زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سمجھے جاتے تھے اور بیٹے کی بیوی سے شادی بڑی فحش کاری خیال کی جاتی تھی بالآخر اللہ تعالیٰ نے سورہ احضاب نے اس اہم موضوع سے متعلق کافی و شافی آیات نازل کیں اور صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ اسلام میں منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نہایت بلند پایا اور مخصوص مقاصد کے تحت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ شادی کی تعداد کے سلسلے میں اتنی وسیعت دی ہے جو کسی اور کو نہیں دی گئی ہے امہات المومنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش نہایت شریفانہ باعزت بلند پایا اور عمدہ انداز کی تھی ازواج متحرات بھی شرف قناعت صبر توازو خدمت اور ازدواجی حقوق کی نگہداشت کا مرقع تھیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی روھی پھیکی اور سخت زندگی گزار رہے تھے جسے برداشت کر لینا دوسروں کے بس کی بات نہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مجھے علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میدے کی نرم روٹی کھائی ہو یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھ سے کبھی بھنی ہوئی بکری دیکھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو دو ماہ گزر جاتے تیسرے مہینے کا چاند نظر آ جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلتی حضرت عروہ نے دریافت کیا کہ تب آپ لوگ کیا کھاتی تھیں فرمایا کہ بس تو کالی چیزیں یعنی کھجور اور پانی اس مضمون کی احادیث بکثرت ہیں اس تنگی و ترشی کے باوجود ازواج متحرات سے کوئی لائق عطاب حرکت صادر نہ ہوئی صرف ایک دفعہ ایسا ہوا اور وہ بھی اس لیے کہ ایک تو انسانی فطرت کا تقاضا ہی کچھ ایسا ہے دوسرے اسی بنیاد پر کچھ احکامات مشروع کرنے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر آیت تخیر نازل فرمائی جو یہ تھی اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں ساز و سامان دے کر بھلائی کے ساتھ رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور تارے آخرت کو چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکاروں کے لیے زبردست اچر تیار کر رکھا ہے سورہ الاحزاب آیات نمبر اٹھائیس اور انتیس اب ان ازواج متحرات کے شرف اور عظمت کا اندازہ کیجئے کہ ان سب نے اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دی اور ان میں سے کوئی ایک بھی دنیا کی طرف مائل نہ ہوئیں اسی طرح سوکنوں کے درمیان جو واقعات روزمرہ کا معمول ہوا کرتے ہیں ازواج متحرات کے درمیان کثرت تعداد کے باوجود اس طرح کے واقعات شاز و نادر ہی پیش آئے اور وہ بھی طبقہ زائے بشریت اور اس پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے عطاب فرمایا تو دوبارہ اس طرح کی کسی حرکت کا ظہور نہیں ہوا سورہ تحریم کی ابتدائی پانچ آیات میں اسی کا ذکر ہے اخیر میں یہ عرض کر دینا بھی بے جانا ہوگا کہ ہم اس موقع پر تعدد ازواج کے موضوع پر بحث کی ضرورت نہیں سمجھتے کیونکہ جو لوگ اس موضوع پر سب سے زیادہ لے دے کرتے ہیں یعنی باشندگان یورپ وہ خود جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں جس تلخی و بدبختی کا جام نوش کر رہے ہیں جس طرح کی رسوائیوں اور جرائم میں لت پت ہیں اور تعدد ازواج کے اصول سے مخرف ہو کر جس قسم کے رنج و علم اور مصائب کا سامنا کر رہے ہیں وہ ہر طرح کی بحث و جدل سے مستغنا کر دینے کے لیے کافی ہے اہل یورپ کی بدبختانہ زندگی تعدت ازواج کے اصول کے مبنی پر حق ہونے کی سب سے سچی گواہ ہے اور اصحاب نظر کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے اخلاق و اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جمال خلق اور کمال خلق سے متصف تھے جو حیطہ بیان سے باہر ہے اس جمال و کمال کا اثر یہ تھا کہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور قدر و منزلت کے جذبات سے خود بخود لبریز ہو جاتے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور اجلال و تکریم میں لوگوں نے ایسی ایسی فداکاری و جانساری کا ثبوت دیا جس کی نظیر دنیا کی کسی اور شخصیت کے سلسلے میں پیش نہیں کی جا سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا اور ہم نشین وارفتگی کی حد تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے انہیں گوارا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراش تک آ جائے خواہ اس کے لیے ان کی گردنیں ہی کیوں نہ کاٹ دی جائیں اس طرح کی محبت کی وجہ یہی تھی کہ عادتاً جن کمالات پر جان چھڑکی جاتی ہے ان کمالات سے جس قطر حصہ وافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا کسی اور انسان کو نہ ملا ذیل میں ہم عاجزی و بے کے اعتراف کے ساتھ ان روایات کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال و کمال سے ہے حلیہ مبارک ہجرت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امن محبت خزائیہ رضی اللہ عنہ کے خیمے سے گزرے تو اس نے آپ کی روانگی کے بعد اپنے شوہر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا جو نقشہ کھینچا وہ یہ تھا چمکتا رنگ تابناک چہرہ خوبصورت ساخت نہ توندلے پن کا عیب نہ گنجے پن کی خامی جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر سرمگی آنکھیں لمبی پلکیں بھاری آواز لمبی گردن سفید و سیاہ آنکھیں سیاہ سرمگی پلکیں باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو چمکدار کالے بال خاموش ہوں تو باوقار گفتگو کریں تو پرکشش دور سے دیکھنے میں سب سے تابناک و پر جمال قریب سے سب سے خوبصورت اور شیریں گفتگو میں چاشنی بات واضح اور دو ٹوک نہ مختصر نہ فضول انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جھڑ رہی ہیں درمیانہ قد نہ ناٹا کے نگاہ میں نہ جچے نہ لمبا کے نہ گوار لگے دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہیں جو سب سے زیادہ تازہ و خوش منظر ہے رفقا آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں کوئی حکم دیں تو لپک کر بجا لاتے ہیں متاؤ مکرم نہ رو نہ لغو گو حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ لمبے تڑنگے تھے نہ ناٹے کھوٹے لوگوں کے حساب سے درمیانہ قد کے تھے بال نہ زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل کھڑے کھڑے بلکہ دونوں کے بیچ بیچ کی کیفیت تھی رخسار نہ بہت زیادہ پرگوش تھا نہ تھوڑی چھوٹی اور پیشانی پست چہرہ کسی قدر گولائی لیے ہوئے تھا رنگ گورا گلابی آنکھیں سرخی مائل پلکیں لمبی جوڑوں اور مونڈھوں کی ہڈیاں بڑی بڑی سینے پر ناف تک بالوں کی ہلکی سی لکیر بقیہ جسم بال سے خالی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں پرگوشت چلتے تو قدرے جھٹکے سے پاؤں اٹھاتے اور یوں چلتے گویا کسی ڈھلوان پر چل رہے ہیں جب کسی طرف توجہ فرماتے تو پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہوتے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء علیہ السلام کے خاتم تھے سب سے زیادہ سخی دست اور سب سے بڑھ کر جرت مند سب سے زیادہ صادق اللہجہ اور سب سے بڑھ کر عہد و پیمان کے پابند وفا سب سے زیادہ نرم طبیعت اور سب سے شریف ساتھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچانک دیکھتا ہے بد زدہ ہو جاتا جو جان پہچان کے ساتھ ملتا محبوب رکھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا تھا جوڑوں کی ہڈیاں بھاری بھاری تھیں سینے پر بالوں کی لمبی لکیر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قدرے جھک کر چلتے گویا کسی ڈھلوان سے اتر رہے ہیں حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دہانہ کشادہ تھا آنکھیں ہلکی سرخی لیے ہوئے اور ایڑیاں باریک حضرت ابو الطفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ گورے رنگ پر ملاحت چہرے اور میانہ قد و قامت کے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ تھیں اور رنگ چمکدار نہ خالص سفید نہ گندم گوں وفات کے وقت تک سر اور چہرے کے بیس بال بھی سفید نہ ہوئے تھے صرف کنپٹی کے بالوں میں کچھ سفیدی تھی اور چند پال سر کے سفید تھے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کے نیچے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں سفیدی دیکھی حضرت عبداللہ بن بصر کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انفقہ یعنی داڑھی بچہ میں چند پال سفید تھے حضرت برا رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر درمیانی تھا دونوں کندھوں کے درمیان دوری تھی بال دونوں کانوں کی لو تک پہنچتے تھے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخ جوڑا زیب تن کیے ہوئے دیکھا کبھی کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت نہ دیکھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی موافقت پسند کرتے تھے اس لیے بال میں کنگھی کرتے تو مانگ نہ نکالتے لیکن بعد میں مانگ نکالا کرتے تھے حضرت برا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے بہتر تھے ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار جیسا تھا انہوں نے کہا نہیں بلکہ چاند جیسا تھا ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ گول تھا ربیع رضی اللہ عنہ بنت معوض کہتی ہیں کہ اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو لگتا کہ تم نے طلوع ہوتے ہوئے سورج کو دیکھا ہے حضرت چاپر رضی اللہ عنہ بن سمرہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک بار چاندنی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سرخ جوڑا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اور چاند کو دیکھتا آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی لگتا تھا سورج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں رواں دواں ہے اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا لگتا تھا زمین آپ کے لیے لپیٹی جا رہی ہے ہم تو اپنے آپ کو تھکا مارتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے فکر حضرت قعب بن مالک کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ دمک اٹھتا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے پسینہ آیا تو چہرے کی دھاریاں چمک اٹھیں یہ کیفیت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ابو کبیر حضلی کا یہ شعر پڑھا جب ان کے چہرے کی دھاریاں دیکھو تو وہ یوں چمکتی ہیں جیسے روشن بادل چمک رہا ہو ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کو دیکھ کر یہ شعر پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں چنیدہ و برگزیدہ ہیں خیر کی دعوت دیتے ہیں گویا ماہ کامل کی روشنی میں جس سے تاریخی آنکھ مچولی کھیل رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ زبیر کا یہ شعر پڑھتے جو حرم بن سنان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کے سوا کسی اور چیز سے ہوتے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی چودھویں کی رات کو روشن کرتے پھر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا گویا دونوں رخساروں میں دانہ انار نچوڑ دیا گیا ہے حضرت جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں قدرے پتلی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے تو صرف تبسم فرماتے آنکھیں سرم تھیں تم دیکھتے تو کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں میں سرما لگا رکھا ہے حالانکہ سرما نہ لگا ہوتا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کے دونوں دانت الگ الگ تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو ان دانتوں کے درمیان سے نور جیسا نکلتا دکھائی دیتا گردن گویا چاندی کی صفائی لیے ہوئے گڑیا کی گردن تھی پلکیں طویل داڑھی گھنی پیشانی کشادہ ابرو پیوستہ وسطہ اور ایک دوسرے سے الگ ناک اونچی رخسار ہلکے ربا سے ناف تک چھڑی کی طرح دوڑا ہوا بال اور اس کے سوا شکم اور سینے پر کہیں بال نہیں البتہ بازو اور مونڈھوں پر بال تھے شکم اور سینہ برابر سینہ مسطح اور کشادہ کلائیاں بڑی بڑی ہتھیلیاں کشادہ قد کھڑا تلوے خالی آزا بڑے بڑے جب چلتے تو جھٹکے کے ساتھ چلتے قدرے جھکاؤ کے ساتھ آگے بڑھتے اور سہل رفتار سے چلتے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی حریر و دیبا نہیں چھوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم ہو اور نہ کبھی کوئی یمبر یا مشق یا کوئی ایسی خوشبو سونگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر رکھا تو وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ جو بچے تھے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے رخسار پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایسی ٹھنڈک اور ایسی خوشبو محسوس کی گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسے اتار کے اتردان سے نکالا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گویا موتی ہوتا تھا اور حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ یہ پسینہ ہی سب سے عمدہ خوشبو ہوا کرتی تھی حضرت چاپر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم یا پسینے کی خوشبو کی وجہ سے جان جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے تشریف لے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی جو کبوتر کے انڈے جیسی اور جسم نپاری کے مشابہ تھی یہ بائیں کندھے کی کری یعنی نرم ہٹی کے پاس تھی اس پر مسوں کی طرح تلوں کا جمگھٹ تھا کمال نفس اور مکارم اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں ممتاز تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت کی روانی لفظ کے نکھار فکروں کی جزالت معافی کی صحت اور تکلف سے دوری کے ساتھ ساتھ جوام القلم یعنی جامع باتوں سے نوازے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نادر حکمتوں اور عرب کی تمام زبانوں کا علم عطا ہوا تھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبیلے سے اسی کی زبان اور محاوروں میں گفتگو فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدویوں کا زور بیان اور قوت تخاطب اور شہریوں کی شستگی الفاظ اور شفتگی و شائستگی جمع تھی اور وہی پر مبنی تائید ربانی الگ سے بردباری قوت برداشت قدرت پا کر درگزر اور مشکلات پر صبر ایسے اوصاف تھے جن کے ذریعے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی تھی ہر حلیم و بردبار کی کوئی نہ کوئی لغزش اور کوئی نہ کوئی زبان کی بے احتیاطی جانی جاتی ہے مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلندی کردار کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنوں کی ایزارسانی اور بدماشوں کی خود سری و زیادتی جس قدر بڑھتی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر و حلم میں اسی قدر اضافہ ہوتا گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں کے درمیان اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام اختیار فرماتے جو آسان ہوتا جب تک کہ وہ گناہ کا کام نہ ہوتا اگر گناہ کا کام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اس سے دور رہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے نفس کے لیے انتقام نہ لیا البتہ اگر اللہ کی حرمت چاہ کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے انتقام لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر غیظ و غضب سے دور تھے اور سب سے جلد راضی ہو جاتے تھے جود و کرم کا وصف ایسا تھا کہ اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی طرح بخشش و نوازش فرماتے تھے جسے فقر کا اندیشہ ہی نہ ہو ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر پیکر جود و سخا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے سخاوت رمضان میں اس وقت زیادہ جوش پر ہوتا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر رات ملاقات فرماتے اور قرآن کا دور کراتے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر کی سخاوت میں خزائن رحمت سے مالا مال کر کے بھیجی ہوئی ہوا سے بھی زیادہ پیش پیش ہوتے تھے حضرت جابر کا ارشاد ہے کہ ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز مانگی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہہ دیا ہو شجاعت بہادری اور دلیری میں بھی آپ کا مقام سب سے بلند اور معروف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دلیر تھے نہایت کٹھن اور مشکل مواقع پر جبکہ اچھے اچھے جان بازوں اور بہادروں کے پاؤں اکھڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ برقرار رہے اور پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے ہی بڑھتے گئے پائے سبات میں ذرا لغزش نہ آئی بڑے بڑے بہادر بھی کبھی نہ کبھی بھاگے اور پسپا ہوئے ہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کبھی نہیں پائی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب زور کا رن پڑتا اور جنگ کے شعلے خوب بھڑک اٹھتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ لیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص دشمن کے قریب نہ ہوتا حضرت انس کا بیان ہے کہ ایک رات اہل مدینہ کو خطرہ محسوس ہوا لوگ شور کی طرف دوڑے تو راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہوئے ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پہلے ہی آواز کی جانب پہنچ کر خطرے کے مقام کا جائزہ لے چکے تھے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے بغیر زین کے گھوڑے پر سوار تھے گردن میں تلوار حمائل کر رکھی تھی اور فرما رہے تھے ڈرو نہیں ڈرو نہیں کوئی خطرہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حیاتار اور پست نگاہ تھے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دانشین کنواری عورت سے بھی زیادہ حیاتار تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو چہرے سے پتہ لگ جاتا اپنی نظریں کسی کے چہرے پر گاڑتے نہ تھے نکاح پست رکھتے تھے اور آسمان کی بنسبت زمین کی طرف نظر زیادہ دیر تک رہتی تھی عموماً نیچے نکاح سے تاکتے حیا اور کرم نفس کا عالم یہ تھا کہ کسی سے ناگوار بات رو در رو نہ کہتے اور کسی کی کوئی ناگوار بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی تو نام لے کر اس کا ذکر نہ کرتے بلکہ یوں فرماتے کہ کیا بات ہے کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں فرزوق کے اس شعر سے سب سے زیادہ صحیح مستاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ حیا کے سبب اپنی نگاہ پست رکھتے ہیں اور آپ کی حبت کے سبب نکاہیں پست رکھی جاتی ہیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت گفتگو کی جاتی ہے جب آپ تبسم فرما رہے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عادل پاک دامن صادق اللہجہ اور عظیم الامانتہ تھے اس کا اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست دشمن سب کو ہے نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا اور طور چاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلے کے لیے مقدمات لائے جاتے تھے جامع ترمزی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو چہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے البتہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں اسے جھٹلاتے ہیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ یعنی یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھٹلاتے بلکہ یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں سورہ الانعام آیت نمبر تینتیس ہرقل نے ابو سفیان سے دریافت کیا کہ کیا اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کے کہنے سے پہلے تم لوگ ان پر جھوٹ کا الزام لگاتے تھے تو ابو سفیان نے جواب دیا کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متوازے اور تکبر سے دور تھے جس طرح بادشاہوں کے لیے ان کے خدام و حاشیہ بردار کھڑے رہتے ہیں اس طرح اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو کھڑے ہونے سے منع فرماتے تھے مسکینوں کی عیادت کرتے تھے فقراء کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے غلام کی دعوت منظور فرماتے تھے صحابہ کرام نے کسی امتیاز کے بغیر ایک عام آدمی کی طرح بیٹھتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹانگتے تھے اپنے کپڑے خود سیتے تھے اور اپنے ہاتھ سے اس طرح کام کرتے تھے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھر کے کام کاج کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسانوں میں سے ایک انسان تھے اپنے کپڑے خود ہی دیکھتے کہ کہیں اس میں کچھ نہ ہو اپنی بکری خود دوتے تھے اور اپنا کام خود کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی اور صلح رحمی فرماتے تھے لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت اور رحمت و مروت سے پیش آتے تھے رہائش اور ادب نے سب سے اچھے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے زیادہ کشادہ تھا بدخلقی سے سب سے زیادہ دور و نفور تھے نہ عادتاً فحش کو تھے نہ بتکل و فحش کہتے تھے نہ لانت کرتے تھے نہ بازار میں چیختے چلاتے تھے نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے تھے کسی کو اپنے پیچھے چلتا ہوا نہ چھوڑتے تھے اور نہ کھانے پینے میں اپنے غلاموں اور لونڈیوں پر ترفو اختیار فرماتے تھے اپنے خادم کا کام خود ہی کر دیتے تھے کبھی اپنے خادم کو اف نہیں کہا نہ اس پر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے پر عطاب فرمایا مسکینوں سے محبت کرتے ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور ان کے جنازوں میں حاضر ہوتے تھے کسی فقیر کو اس کی فقر کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھتے تھے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے ایک بکری کاٹنے پکانے کا مشورہ ہوا ایک نے کہا ذبح کرنا میرے ذمہ دوسرے نے کہا کھال اتارنا میرے ذمہ تیسرے نے کہا پکانا میرے ذمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایندھن کی لکڑیاں جمع کرنا میرے ذمہ صحابہ نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کر دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں تم لوگ میرا کام کر دو گے لیکن میں پسند نہیں کرتا کہ تم پر امتیاز حاصل کروں کیونکہ اللہ اپنے بندے کی یہ حرکت ناپسند کرتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے رفقا میں ممتاز سمجھے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر لکڑیاں جمع فرمائیں آئیے ذرا ہند رضی اللہ عنہ بن ابی حالا کی زبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنیں ہند رضی اللہ عنہ اپنی ایک طویل روایت میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہم غموں سے دو چار تھے ہمیشہ غور و فکر فرماتے رہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راحت نہ تھی بلا ضرورت نہ بولتے تھے دیر تک خاموش رہتے تھے از اول تا آخر بات پورے منہ سے کرتے تھے یعنی صرف منہ کے کنارے سے نہ بولتے تھے جانے اور دو ٹوک کلمات کہتے تھے جن میں نہ فضول کوئی ہوتی تھی نہ کوتا ہی نرم خو تھے جفاجو اور حقیر نہ تھے نعمت معمولی بھی ہوتی تو اس کی تعظیم کرتے تھے کسی چیز کی مذمت نہیں فرماتے تھے کھانے کی نہ برائی کرتے تھے نہ تعریف حق کو کوئی نقصان پہنچاتا تو جب تک انتقام نہ لے لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کو روکا نہ جا سکتا تھا البتہ کشادہ دل تھے اپنے نفس کے لیے نہ غضب ناک ہوتے نہ انتقام لیتے جب اشارہ فرماتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ فرماتے اور تاجب کے وقت ہتھیلی پلٹتے جب غزب ناک ہوتے تو رخ پھیر لیتے اور جب خوش ہوتے تو نگاہ پست فرما لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر ہنسی تبسم کی صورت میں تھی مسکراتے تو دانت اولوں کی طرح چمکتے لا یعنی بات سے زبان روکے رکھتے ساتھیوں کو جوڑتے تھے توڑتے نہ تھے ہر قوم کے معزز آدمی کی تکریم فرماتے تھے اور اسی کو ان کا والی بناتے تھے لوگوں کے شر سے محتاط رہتے اور ان سے بچاؤ اختیار فرماتے تھے لیکن اس کے لیے کسی سے اپنی خندہ جبینی ختم نہ فرماتے تھے اپنے اصحاب کی خبر گیری کرتے اور لوگوں کے حالات دریافت فرماتے اچھی چیز کی تحسین و تصویب فرماتے اور بری چیز کی تقبیح و توہین معتدل تھے افراد و تفرید سے دور تھے غافل نہ ہوتے تھے کہ مبادہ لوگ بھی غافل یا ملول خاطر ہو جائیں ہر حالت کے لیے مستعد رہتے تھے حق سے کوتاہی نہ فرماتے تھے نہ حق سے تجاوز فرما کر نہ حق کی طرف جاتے تھے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے اور ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک افضل وہ تھا جو سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہو اور سب سے زیادہ قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس کی تھی جو سب سے اچھا غم گسار و مددگار ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر ضرور فرماتے جگہیں متعین نہ فرماتے یعنی اپنے لیے کوئی امتیازی جگہ مقرر نہ فرماتے جب قوم کے پاس پہنچتے تو مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے اور اسی کا حکم بھی فرماتے سب اہل مجلس پر برابر توجہ فرماتے حتیٰ کہ کوئی جلیس یہ نہ محسوس کرتا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اس سے زیادہ باعزت ہے کوئی کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے صبر کے ساتھ اس کے لیے رکے رہتے کہ وہ خود ہی واپس ہوتا کوئی کسی ضرورت کا سوال کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے عطا کیے بغیر یا اچھی بات کہے بغیر واپس نہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خندہ جبینی اور اخلاق سے سب کو نوازا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے باپ کا درجہ رکھتے تھے اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یکساں حق رکھتے تھے کسی کو فضیلت تھی تو تقوی کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس علم و حیا اور صبر و امانت کی مجلس تھی اس میں آوازیں بلند نہ کی جاتی تھیں اور نہ حرمتوں پر عیب لگتے تھے یعنی کسی کی بے آبروئی کا اندیشانہ تھا لوگ تقوا کی بدولت بہم محبت و ہمدردی رکھتے تھے بڑے کا احترام کرتے تھے چھوٹے پر رحم کرتے تھے حاجت مند کو نوازتے تھے اور اجنبی کو انس فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت رہتی سہل خو اور نرم پہلو تھے جفاجو اور سخت خو نہ تھے نہ چیختے چلاتے تھے نہ فحش کہتے تھے نہ زیادہ عطاب فرماتے تھے نہ بہت تعریف کرتے تھے جس چیز کی خواہش نہ ہوتی اس سے تغافل برتتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوسی نہیں ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں سے اپنے نفس کو محفوظ رکھا ایک ریا سے دو کسی چیز کی کثرت سے اور تین رایانی بات سے اور تین باتوں سے لوگوں کو محفوظ رکھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مذمت نہیں کرتے تھے دو کسی کو عار نہیں دلاتے تھے اور تین کسی کی عیب چوئی نہیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات نو کے زباں پر لاتے تھے جس میں ثواب کی امید ہوتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشین یوں سر جھکائے ہوتے گویا سروں پر پرندے بیٹھے ہیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوتے تو لوگ گفتگو کرتے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گپ بازی نہ کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کوئی بولتا سب اس کے لیے خاموش رہتے یہاں تک کہ وہ اپنی بات پوری کر لیتا ان کی بات وہی ہوتی جو ان کا پہلا شخص کرتا جس بات سے سب لوگ ہنستے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہنستے اور جس بات پر سب لوگ تعجب کرتے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کرتے اجنبی آدمی ترشت کلامی سے کام لیتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے اور فرماتے جب تم لوگ حاجت مند کو دیکھو کہ وہ اپنی حاجت کی طلب نہیں ہے تو اسے سامان ضرورت سے نواز دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کا بدلہ دینے والے کی سوا کسی سے سنا کے طالب نہ ہوتے خارجہ بن زید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس میں سب سے زیادہ باوقار ہوتے اپنے پاؤں وغیرہ نہ پھیلاتے بہت زیادہ خاموش رہتے بلا ضرورت نہ بولتے جو شخص نامناسب بات بولتا اس سے رخ پھیر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی مسکراہٹ تھی اور کلام دو ٹوک نہ فضول نہ کوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہنسی بھی آپ کی توقیر و اقتداء میں مسکراہٹ کی حد تک ہوتی حاصل یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے نظیر صفات کمال سے آراستہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نظیر ادب سے نوازا تھا حتیٰ کہ اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ یعنی یقیناً آپ عظیم اخلاق پر ہیں سورہ القلم آیت نمبر چار اور یہ ایسی خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچائے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیادت کا وہ مقام حاصل ہوا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ورافتہ ہو گئے انہی خوبیوں کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی اکڑ اور سختی نرمی میں تبدیل ہوئی یہاں تک کہ یہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئی یاد رہے کہ ہم نے پچھلے صفحات میں آپ کی جن خوبیوں کا ذکر کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اور عظیم صفات کے مظاہر کی چند چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجد و شرف اور شمائل و خسائل کی بلندی اور کمال کا یہ عالم تھا کہ ان